اس مہینے کی واہ کیا با اس مہینے کی واہ کیا با اس مہینے کی نور گے مدینے کی واہ کیا بات سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو ہاتھ لہرا کر بولو پرچم لہرا کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو سب مل کر بولو مرحبا آبا جھوم کے بولو مر ذرا زور سے بولو مر ذرا زور سے بولو ارے جھوم کے بولو مر آبا سب مل کر بولو مرحبا آبا سب جھوم کے بولو مر آواہ کیا با اس مہینے کے واہ بات با عید میلا دن نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلا دن نبی دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بادار ربی بنور ہے عید دیوانوں کی تو بادار ربی بنور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامو ہے ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے مامور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کا پور ہے بابا اس مہینے واہ کیا با اس مہینے واہ کیا با اس مہینے واہ کیا با اس مہینے یہ آج کیا ہے سمان بدلا گئے آج کیا کہ عالم کا ڈھنگ بدلا گئے یہ آج کیا نے رنگ بدلا گئے آج کیا کہ عالم کا ڈھنگ بدلا گئے یہ آج کا گے کی شادی کیوں جھوما تار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بلدار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا آبا کی آمد مرحبا ہابا البر کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرچ لہرا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو ذرا زور سے بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ارے جھوم کے بولو پودوں برکھا اس مہینے رحمت باری ہے بارہ تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہوین تاری ہمیں تو جان سے پیاری باروی تاری ہمیں تو جان سے پیاری باروی تاری مدو کے دل کو کٹاری ہے باروی تاری ہمیشہ سونے غلاموں موقع سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب مل کر بولو مرحبا ارے جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو سب مل کر بولو ذرا اونچا بولو اور زور سے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا واہ کیا بات اس مہینے کے خدا کی تر رائے مختار دانا خدا کی دارائی کے مختار تر رائے مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک مداوا غم بن کے سر کر آئے مدا آئے غم بن کے سر اس مہینے واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا جستا جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا جس چوم کر لب کہہ دو یارہ مرحبا یا مست چوم کر لب کہہ دو یارہ مرحبا یا مست مر آبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو روزہ مرہا مر آبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو پردہ دارو مر آبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو پردہ دارو مر آبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو شیر پارو مر آبایا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو شیر پارو مر آبایا اداروں باہ پارو مرحبا یا مستفا کیوں نہیں کہتے وہ پیارو یا مستفا کیوں نہیں کہتے وہ پیارو مرہبایا مستفا کہتے اب دلارو یا مستفا واہ کیا آمد کے واہ کیا پل کی آمد کے واہ کیا بات پل کی آمد کی واہ کیا بات تل کی آمد کی واہ کیا بات تل کی آمد کی پیارے ربی الاول و جھلک کے سکتے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے سکتے چمکا دیا نصیبہ صبح شبے ملاد چمچا دیا نصیبہ صبح شبے ملاد دو نے ہے شب دادا واہ کیا بات ان کی آمد کے واہ کیا بات ان کی آمد کے واہ کیا بات ان کی آمد کی موبار ہوشم شردی سے پاگل آنے والا ہے رے محبار شردی سے والا ہے گدائی کو مانا جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو مانا جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو مانا جس کے در پر آنے والا بہت سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ وہ فریاد رسبے کس کا یاوت آنے والا ہے کہ وہ فریاد کس والا ہے کی آمد کے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منفار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مراب مدنی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد حضور کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مر آبا سرکار کی آمد مر آبا سرکار کی آمد مر آبا کیا آبا